ٹوٹا ہے وہ تو شروع کر لو صحیح وہ ثابت نہیں جی یعنی کہ انہوں نے سرو شروع کرنا پڑے گا بڈو وہ ہاں جی۔ جنہیں چٹا کر چکا ہے وہ ختم صحیح ٹھیک اور خیر خیروفیت ہے الحمد للہ بڑا اللہ کا دعا مجھے یاد رکھا جی تھوڑے بولو سارم صاحب والی کتاب ہے اجے رسول سارم صاحب والی ہوئے گی ان شاء اللہ کتاب اچھی دے بابا دنیا ساری تقریباً بہتر ہے صحیح صحیح ہاں، قرآن عزیز کی روشنی جو مسئلے بیان کیتے ہیں نا چلو ماشاءاللہ اللہ وہ دیکھ لینا ان شاء اللہ رب کے ایک بار پھر مسالہ کر چڑو ٹھیک ہے انشاءاللہ او ساڈے کول ایتھے ہر سال کراوندے رہے حج دا تربیتی کورس ہاں تے ٹھیک ہے تے او پھر اعتراض ہے اس ہاں جی۔ سال بھی ہاں جی ہاں جی اس سال بھی ہوے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آدو او کرواؤ ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا، سبق شروع ہو گئے جی؟, ہاں جی سبق شروع ہو گئے نا الحمدللہ کے کلاساں جاری نے ٹھیک ہے اس سال پھر سورہ نبی داؤد ہے میرے کول پڑھا رہے ہیں استاد جی سورہ نبی داؤد دے وچ جڑی معلق روایات نے امام صاحب نے ہاں جی۔ نقل کردے نے انہاں معلق روایات دے بارے وچ انہاں دی کوئی تخریج وغیرہ یعنی کہ کسی جگہ تے ہے کسی نے کیتی یا کوئی نہیں ہوئی یہ تو شرح جو کو پتہ لگ جائے تو ہاں۔ کوئی یاد نہیں آئے صحیح جی، تدلیس والا جڑا مسئلہ ہے نا اچھا۔ کہ کسی بھی یعنی کہ جہاں آدمی ہے رابی جن تدلیس ثابت ہو گئی ہے ہاں جی۔ ان کا ان انا ہر صورت مردود ہے پھر اس طرح ابن حجر نے جڑے پہلے طبقے دے وچ کچھ شروعات ذکر کیتے نے جو علماء نے انہوں نے اپنے اپنی تحقیق نے اے کوئی مطلب وزنی اصول نہیں پکا صحیح ٹھیک ہے ماشاءاللہ تے اجرا تدلیس دا جڑا مسئلہ ہے نا ہاں جی۔ اجے تک تھوڑا جہاڑیا ہے کیونکہ جی یعنی کہ کچھ مدلس روات ایسے نے جنہ دی یعنی کہ روایات نو متقدمین محدثین نے قبول کیتا ہے تے حال ضعیف راویاں نے بھی قبول کیتا نے پھر متقدمین محدثین او ضعیف راویاں دی بھی قبول کری اوندے نے پھر ان ضعیف راوی بھی اسے کا بن جائے گا نہیں تو قبول کرنا مسئلہ وکھرا ہے صحیح یا اس حدیث کے مطابق فتوا دے دینا مسئلہ وکر ہے صحیح ایک حدیث صحیح ہونا یہ مسئلہ الگ ہے وہ صحیح جی شرط نے اسے پوری اترے گی پھر بنے گی گل ٹھیک ہے انشاءاللہ مسئلہ تو اجتہاسوں وال کڑتا پیا ہو جی جی اس ضعیف کے مطابق آ گیا ہوں دلیل ہی نہ بناتا ہوئے پیا ایج بھی تو ہو جاتا ہے کسی نے جی جی سر تے مسئلہ بڑا سیدھا سیدھا جائے تے شرط جو لائی نے کالے واسطے لائی نے ہاں جی یہ انہوں کہ پابندی نہیں کرنی تے جی جی صحیح پھر وہ زبیر علی زید صاحب والا جڑا موقف ہے تدریس کے بارے وچ وہ بھی تقریبا یہ ہوئی ہے کہ مدلس دی روایت وہ ان انے نال مردود ہی مردود ہوے گی جبکہ شیخ البانی رحمہ اللہ تے اس طرح دیگر او انہاں دا تے تدریس دے بارے وچ کوئی خاص اصول نظر نہیں ہوندا او کسی جگہ تے او ان انا قبول کر لیندے نے کسی جگہ تے رد رد کر دیندے نے تے سوکھا علاج تے پھر یہ ہوئی ہے کہ جتھے بھی ان آ جاوے تے خطا ہاں، جنا چتر تدریس کا اضالہ نہ ہو سیدھا سادہ سے پکا وہ ہوئی جو پہلا ہے صحیح پہلے بہت دین والا ٹھیک طبقات تو پہلے پہلے جی جی جو اصول چلتا رہا وہ ٹھیک ہے صحیح اچھا وہ جڑی اشارے والی سفیان والی مطابت ہے ہاں جی وہ پھر مضمون لکھا جی مطابت والا مطابق نہیں وہ سفیان سوریدہ تحدیث ہے حدا ثنا نے لفظ استعمال کی تھے اچھا ہاں جی محسن دامد جے کے مطابق بھی ہے جی اچھا سفیان سوری دی مطابق وہ جسے سفیان سوری والی روایت ہے نا ہاں جی ہاں جی وہ تو پچھلے صفحے تھے اچھا اس تو پیچھے ہاں وہ سفیان والے لفظ نے جی جی وہ لفظ وہ بھی نے وہ ویخ لو نظر پھیر لو چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہے ہاں جی ٹھیک ہے وہ لفظ نہیں تے اجو ہی لکھنے آ پھر ویکھو نا تسی ویکھو ویکھو تے صحیح ہاں، ویکھنا میں انشاءاللہ وہ ہنے ویکھ لینے ہاں اونوں انشاءاللہ وہ ویکھ لینے ہاں تے اس تو بعد پھر شاید اگے بھی نظر گزری سی لیکن ذہن اس سی آ رہی ہے روایت چلو لینے ہاں غالباً میں ہاں۔ تو تقریباً تین چار سال قبل جدو یعنی نا جل آئی نی اربی اس تو بعد فون کر کے تے دسیا سی اس دے بارے وچ کچھ ٹھیک ہوں میرے ذہن نہیں آ رہا پتہ نہیں میں میری گل کی فرما رہے سو کہ بس ہاں انج ٹھیک ہے میو پوچھا جیسر دہد ٹھیک نمبر چار ہاں جی وہ سفا لیا سفا دو تین سو ستارہ تین سو ستارہ نمبر دہم کٹ کے ਉਹ ਮੈਂ ਸਭਾ ਦੇ 317 ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ 316 ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੱਢੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਆਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਬਾਬਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਰੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਦਾ ਤੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਫਿਆਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਆਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਫੇ ਦੇ ਸੁਫਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਇਤਫਾਕਨ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ الحمدللہ طبیعت صحت دا حال کیویں رہندا ہے اللہ دا بڑا کرم ہے انشاءاللہ تے استاد جی او بخاری والا کام کس تک پہنچے ارشاد القاری دا او چوتھی جلدی چھپ گئی ہے بس ایدا ہی ہے جیسے اگے ہن لکھیا جائے گا تے پھر او میرا لکھیا ہے مواد جڑا وہ ختم ہو گیا چھپ گیا ہے ٹھیک تے اج کل کی وقت ہی تھوڑا بہت تھوڑا ملدا ہے کوئی پڑھانا ہوندا ہے کوئی اور دوست آ جاندے نے او جنہ ملے وقت تھوڑا بہت او لکھ دیا دے رہی ہے چلو اللہ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਲੋਟਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੌਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਨਪੁਰੀ ਵਾਲੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬਦਰੁਲ ਮਜਹੂਦ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ انہیں بھی بڑی عجیب و غریب گلا انہیں بڑی حیران کن کھلے ڈلے جی۔ بیان کیتا اس کتاب باندھ بدل مجھے عقائد نے نا رب مستقل رسالہ مل گیا ایک عالم دین دا میو ایکلمی ادا کتاب سارا فائدہ ہو گیا انہوں نے لکھا خاصا تفصیلی اسی تے ایک دو جواب دینا ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ وہی نال نال رکھا ہے باقی فکی مسائل اس سے اللہ خیال رکھے اور بتھیرا مواد ہے گا ٹھیک ہے اور کوئی جدید تحقیق جدید تحقیق تو تہاڈے کول ہی ہوندی ہے ساڈے کول تے قدیم ہی نہیں جدید دا جدید دی توقع تے ہو سکدی ہے نا جدید جدیدہ کو توقع ہو سکدی ہے تے قدیمہ کو تے قدیم ہی ہونا ہے قدیمہ نے تحقیق کر کے جسے تک پڑھنا جدید لوکاں نے قدیم اوتھے پتہ نہیں کدوں دے پڑے نے اچھا ہاں جی مولانا عبداللہ صاحب نو سلام عرض کر دیا جی بہت بہت ہے جی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور پڑھا رہے ہیں بخاری ہاں جی پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ طالب بخاری والے بخاری والے طالب علم عید کی ہے گئے اٹھارہ تقریباً ہاں جی الحمد للہ اچھی تعداد ہو گئی ہے اس وقت پچھلے سال سارے جامع درس نظامی دے کل ایک سو اٹھارہ طالب علم سن جنہ چ ایک سو اٹھ شریک امتحان ہوئے سن اس وقت ہن میں ٹوٹل تعداد گنی نہیں گی دعاواں دی خصوصی درخواست انشاءاللہ او بچا بھی میرا چھوٹا عبد الرحمان جی۔ وہ کچھ بیمار ہے اندے واسطے بھی دعا کرے اللہ اور شفائے کامل اجل عطا فرمائے آمین ٹھیک ہے اجازت سے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام